مراقبہ ہے شب مراج اس رات ادب و احترام سے تمام آداب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یا حیو یا قیوم اور درو شریف پڑھنا چاہیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کا مراقبہ کریں یا رسول پاک کا تصور کر کے مراقبہ کریں اور جس طرح واقعہ مراج بیان کیا گیا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے تمام انبیاء نے آپ کی اقتدامی سلاد قائم کی اور پھر آپ آسمان پر تشریف لے گئے جس طرح بھی سمجھ آئے آنکھیں بند کر کے اس واقعے میں اپنے دماغ میں دہرائیں اور نوافل پڑھیں مسلمان جتنے بھی گنے گار ہو لیکن بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور اس سعادت سے انہیں رسول اللہ کی نسبت حاصل ہے اس سعادت اور نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میراج کے موقع کا تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں تمام انبیاء جمع ہیں رسول اللہ نے امامت کرائی اور پھر آسمانوں سے گزر کر حق تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے جنت و دو ملاحظہ فرمائی اور پھر واپس تشریف لائے فلم کی طرح اس واقعے کو ذہن میں دہرانے سے دماغ یکسو ہو جاتا ہے اور اللہ کی تجلی کا دیدار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوافل ادا کرنے کا بہت شوق تھا آپ اتنی لمبی لمبی رکت ادا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا شب مراج میں حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ نوافل قائم کریں جب مومن پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ سلاد قائم کرتا ہے تو غیب اس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے میرا آج میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بشرا لباس میں اپنا دیدار کرایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول اللہ کے بشرا تعارف کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور سب سے آہر میں رسول اللہ اس دنیا میں بشرا صورت میں تشریف لائے اس دنیا میں بشری صورت میں تشریف لائے واقعہ مراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی صورت میں اپنا دیدار کرایا ہمیں رسول اللہ کی محبت اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہیے شب مراج بڑی بابرکت کھڑی ہے اس ساتھ اپنے گناہوں کی سیاہ بختی دور کر کے اس پردے کو ہٹانا چاہیے جو محدودیت اور شکاوت کا باعث بن گیا ہے کلمہ گو مسلمان کی حیثیت سے ہر ایک نے رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دی ہوئی ہے یہ رسول اللہ کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ رسول اللہ کی رحمت اور کرم ہم پر محیط ہے اس نسبت سے ہمارے اندر موجود نور نبوت میں حرکت پیدا ہو جائے تو ہماری روح نور نبوت سے لبریز ہو کر مراج کے انوارات سے منور ہو جائے گی مقامی محمود اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے حبیب اور برگزیدہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحلیق کی ہے کائنات میں حالق اور محلوق دو ہستیاں سامنے آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اور محلوق کے درمیان ایک ایسی ہستی کو پردہ واسطہ یا میڈیم بنایا جو حالک سے قریب ترین لیکن محلوق ہے رسول اللہ کا ارشاد عالی مقام ہے اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تحلیق کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفات کا بیان فرمایا ہے کائنات کی ابتدا کائنات کی ابتدا بھی میں ہوں اس کائنات کی انتہا بھی میں ہوں اس کائنات کا ظاہر اور باطن بھی میں ہوں ایک احاطہ اور دائرہ ہے اور وہ دائرہ اللہ ہے اور تم اس کے بیچ میں ہو اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ غیب اور شہود دونوں کو جانتا ہے وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے کوئی چیز مجھ سے محفی نہیں ہے جو تم مجھ سے چھپاتے ہو وہ میں جانتا ہوں اور جو تم کرتے ہو وہ سب میرے علم میں ہے میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں قریب بھی نہیں بلکہ اقرب اقرب کا مطلب ہے جس میں فاصلے کا تعین نہ کیا جا سکے فاصلہ تو ہے لیکن اتنا کم ہے کہ اسے ملی میٹر میں بھی ناپ نہیں سکتے میں تمہارے اندر موجود ہوں تم دیکھتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سنتے ہو تو میری سماج سے سنتے ہو جب تم بولتے ہو تو میرے نتک سے بولتے ہو جب تم سوچتے ہو تو میرے فواد سے سوچتے ہو اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک کندیل میں ہے اور کندیل گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہے اس میں ایک مبارک درخت زیتون کا تیل چلایا جاتا ہے وہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف اس کا تیل ہاں اسے آگ بھی سے بھی نہ چھوئے اس کا تیل ہاں اسے آگ بھی نہ چھوئے روشن ہے نور پر علا نور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا نور دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نور اعلی نور یعنی نور سے اعلی نور فرمایا ہے اروا میں محلوقات کی پہلی بنیاد اللہ نور السماوات ہے زمین آسمان اور کائنات کی تحلیق کا پہلا مرحلہ اللہ کا نور ہے نور کائنات کی بنیاد اور پہلا نکتہ ہے اللہ نے کائنات سے پہلے رسول اللہ کا نور بنایا رسول اللہ کے ارشاد گرامی ہے کہ کائنات کا سب سے پہلا فرد میں ہوں اور میری تحلیق نور سے ہوئی ہے یعنی میں اللہ کا نور ہوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول سب سے پہلے رسول اللہ پر ہوتا ہے اور نور کو نور قبول کرتا ہے نور اول سے دوبارہ نزول ہوتا ہے تو نور روشنی میں بدل کر محلوقات بنتا ہے جب اللہ نے چاہا کہ کائنات بن جائے تو کائنات اور اپنے درمیان ایک پردہ قائم رکھا تاکہ حالق اور محلوق الگ الگ ہستی کے طور پر متعارف ہوں رسول اللہ کائنات اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہیں رسول اللہ بحثیت محلوق کائنات کا رخ اول ہیں پہلے اللہ وحدالہ شریک ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اس تحلیقی نظام میں اللہ تعالیٰ کی تحلیق رسول اللہ کا نور ہے اور اس کے بعد ساری کائنات ہے اس طرح کائنات میں دو ہستیاں معزز اور محترم ہوئی ایک پیدا کرنے والی ہستی اور ایک وسائل کو محلوق میں تسلیم کرنے والی ہستی تقسیم کرنے والی ہستی ایسی ذات جسے پوری کائنات میں رحمت تقسیم ہوتی رہے اللہ ما حلق اللہ نوری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی ہے اللہ کی طرف سے آیا نور اور کتاب مبین اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے اے لوگو تمہارے پاس خدا کی طرف سے دلیل آ چکی ہے ہم نے تمہاری طرف وہ نور اتارا ہے جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو بھیجا خوشبری سنانے والا چکنہ کرنے والا خدا کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کائنات میں روشنی ہے کائنات میں حیات ہے رحمت العالمین کی رحمت سے محلوقات میں زندگی اور حرکت تقسیم ہوتی ہے نور آسمانوں اور زمین میں زندگی فیڈ کرتا ہے اے لوگو تمہارے پاس خدا کی طرف سے دلیل آ چکی ہے ہم نے تمہاری طرف وہ نور اتارا ہے جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے مرشد کریم حضور کلندر بابا اولیا رحم اللہ سے جب میں نے ان آیات کی تفسیر پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین اور اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ کے لیے رحمت للعالمین فرمایا ہے تو رب العالمین اور رحمت العالمین میں کیا فرق ہے میرے مرشد کریم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اول ما حلق اللہ نوری اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ کو تحلیق فرمایا اور رسول اللہ کے مقام محمود میں جگہ عطا فرمائی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی بندے کی پہنچ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب کائنات کے لیے کوئی حکم نازل فرماتے ہیں یا کن کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال اور اس کی ربوبیت کے انواریت پہلے رسول اللہ قبول فرماتے ہیں اور وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین اس کے تحت اللہ تعالیٰ کی جلال اور جمال اور عظمت کو رحمت میں تبدیل کر کے عالمین بھی تقسیم کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسری کوئی محلوق اللہ تعالیٰ کی جلال عظمت تجلیات اور انورات کو برداشت نہیں کر سکتی براہ راست برداشت نہیں کر سکتی رسول اللہ باعث تحلی کائنات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو کن کی تمام تجلیات اور پوری مشیت مقام محمود پر رسول اللہ کے ذہن مبارک میں آ کر رک جاتی ہے اور مقام محمود سے لہروں کی صورت میں تبدیل ہو کر کائنات کو تحلیق کرتی ہیں اس کی وجہ بہت سادہ اور عام فہم ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو تجلیات انورات اور مشیت موجود تھی وہ سب کن کے بعد مظر بن گئے اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ کائنات تجلیات کو براہ راست برداشت نہیں کر سکتی کائنات میں انسان فرشتے جنات حیوانات نباتات جمادات سب شامل ہیں رسول اللہ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سدرت المنتہا سے اوپر کیا ہے حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں میں اپنے مکان سے ذرہ برابر اوپر نہیں ہو سکتا مجھے تو جو پیغام ملتا ہے وہ بصورتیں وہی لے آتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی براہ راست اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل ہو جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جل کر راکھ ہو جائے حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا اس پہاڑ کی جانب دیکھو اگر تم قائم رہ جاؤ تو تم دیکھ لینا حضرت موسا علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کا نزول کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے حضرت موسا جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسا علیہ السلام اس تجلی کو برداشت کر سکے اور نہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور محلوق کیسے اس تجلی کو براہ راست برداشت کر سکتی ہے رسول اللہ کے واقعہ معراج کے متعلق قرآن پاک میں بیان ہے پھر اس نے اپنا جلوہ فرمایا جب وہ آسماں بری کے بلند تر کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے دو کمانوں کے برابر فاصلے یا اور بھی کم نظام کائنات پر تفکر کیا جائے اور ان لوگوں سے رہنمائی ملے جو اس نظام میں باحثیت ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن ختم نہیں ہوا کن ازل سے جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ مسلسل نشر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں جلال جمال عظمت اور جبروت ہے کائنات میں رسول اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے اندر اتنی سکت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے پر کائنات کے اس جاری و ساری پروگرام کی تجلیات کو براہ راست قبول کر سکے اس کی مثال یوں ہے کہ ایک پاور ہاؤس سے بجلی بن کر ہائی ٹینشن تاروں کے ذریعے گریڈ سٹیشن آتی ہے اور گریڈ سٹیشن سے گیارہ ہزار کلو واٹ تار کے ذریعے ٹرانسفارمر میں آتی ہے ٹرانسفارمرز میں سے دو سو واٹ تک کم ہو کر گھر میں بلب روشن کرتی ہے اگر پاور ہاؤس سے براہ راست بلب روشن کیا جائے تو بیس ہزار واٹ کا بلب بھی فیوز ہو جائے گا اور جل کر راک ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی کو ہائی ٹینشن برک فرض کر لیا جائے تو جب تک اس کی قوت کم نہیں ہوگی برداشت کے دائرے سے باہر رہے گی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے نظام کے لیے وسائل کی تقسیم ضروری ہے رسول اللہ کی تجلی کو ذہیرہ کر کے سارے نظام میں پھیلاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تجلی کو ظہیرہ کر کے سارے نظام میں پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ حالق ہے جس نے محلوق کو پیدا کیا ہے اور محلوق میں ضروریات اور تقاضوں کی احتیاج رکھتی اور ان ضروریات اور تقاضوں کی تکمیل کے لیے وسائل بھی تحلیق کر دیے محلوق کو زندہ رکھنے پروان چڑھانے اور محلوق کے جذبات اور احساسات کی آبیاری کے لیے ایک نظم کے تحت وسائل کا نظام جاری اور ساری کر دیا اس نظام میں تواتر توازن اور ترتیب قائم کی تاکہ محلوق بیزاری اور اکتاٹ محسوس نہ کرے محلوک کو یہ وسائل اس طرح میسر ہیں کہ ضروریات کی کفالت بھی کرتے ہیں اور آنکھوں سے اوجل بھی ہوتے رہتے ہیں اگر یہ وسائل آنکھوں سے اوجل نہ ہو تو محلوک میں بازاری پیدا ہو جائے گی اور ان کے اندر وسائل کی طلب کم ہو جائے اس فارمولے پر غور کرنے سے یہ نتیجہ مرتب ہوگا کہ محلوقات میں جمادات نباتات حیوانات ارض و سماوات اور انسان سمیت پوری کائنات کی زندگی غیب و شہود روحوں پر قائم ہے دو روحوں پر قائم ہے آسان الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات فنا اور بقا پر قائم ہے اگر فنا نہ ہو تو بقا نہیں ہوگی اگر بقا نہیں تو فنا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں فنا اور بقا کا جو نظام بنایا ہے یہ دراصل ایک عمل ہے اسے ہم کائنات کی حرکت اور کائنات کا تغیر کہہ سکتے ہیں حالق اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس میں تغیر نہیں ہوتا اور کسی قسم کی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی محلوق کے اندر تغیر ہوتا ہے محلوق کا مطلب ہے احتیاج جبکہ حالق میں کسی قسم کی احتیاج تغیر تبدیلی یا تعطل نہیں ہوتا حالق کی شناخت شناخت محلوق سے برعکس ہے حالک کسی کا باپ نہیں کسی کی اولاد نہیں حالک کو بھوک پیاس نہیں لگتی وہ کسی گھر کا محتاج نہیں اس کا کوئی خاندان نہیں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا القیوم لا تاہزہ تم ولا نوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حیو و یا قیوم خود زندہ اور قائم ہے اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہے حالق اور محلوق کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جس میں ایسا تغیر ہو جو معطل نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سو تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ کبھی اللہ کی عادت میں تغیر دیکھو گے اللہ کے نظام میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کوئی تعطل واقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو کہا کن ہو یا فیقون تو وہ ہو گیا کن کے اندر لامحالہ یہ راز محفی ہے کہ حالک کچھ چاہ رہا ہے اور پھر حالک نے جو کچھ چاہا وہ ہو گیا تو کائنات بن گئی یعنی ارض و سماوات عالمین انسان جنات فرشتے حیوانات نباتات جمادات جو بھی محلوقات ہیں سب وجود میں آ گئی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب جسمانی وجود رکھتے ہیں جسمانی وجود روح کتابیں ہے روح اللہ کا امر ہے اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے ازل میں اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو پہلی تحلیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ روح اپنے لیے ایک وجود بنا کر اس دنیا میں اپنا مظاہرہ کرتی ہے بچے میں اگر روح نہ ہو تو وہ بچہ مردہ کہلائے روح جسم کی تشکیل اور پیدائش کے بعد جسم کو بڑھاتی رہتی ہے لیکن بڑھنے سے پہلے جسم غائب ہوتا رہتا ہے ہر پہلے منٹ کو فنا ہے تو دوسرے منٹ کو بقا ہے ہر تیسرے منٹ کو فنا ہے تو چوتھے منٹ کو بقا ہے فنا غیب ہے اور بقا شہود ہے ساری کائنات غیب اور شہود کی ایک بیلٹ پر چل رہی ہے جو چیز کبھی شہود ہوتی ہے وہ غیب میں چلی جاتی ہے فنا بقا اور غیب و شہود کا یہ سلسلہ بلاہے ٹوٹ جاتا ہے شہود اس طرح غیب میں چلا جاتا ہے کہ آدمی باوجود حیات کے اس دنیا میں نظر نہیں آتا میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا مجھے وہ بہت پیار کرتی تھیں میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں حام ہاں، میں مجھے ملتی ہیں میرا بہت خیال رکھتی ہیں اور یہاں آ کر میرا تحفظ کرتی ہیں لیکن میری والدہ صاحبہ اب شہود میں نہیں غیب میں ہے آج میں آپ کے سامنے ہوں ایک روز یہ یہود بھی غیب میں چلا جائے گا اس طرح یہ ساری کائنات غیب اور شہود پر قائم ہے غیب کیا ہے غیب اللہ ہے شہود کیا ہے شہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے غیب میں تغیر نہیں شہود میں تغیر ہے غیب اور شہود دونوں ایک دوسرے سے اس طرح چپکے ہوئے ہیں کہ غیب کو شہود سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ شہود کو غیب سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے آپ چالیس سال کے ایک فرض سے اس کے بچپن کے دو ماہ الگ نہیں کر سکتے اس کی جوانی علیحدہ نہیں کر سکتے ستر سال کی عمر تک کون سی علامت ہے جو بدل نہ گئی ہو چہرے کے نقش و نگار حد و حال ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے وہ بچہ جس کا نام رکھا گیا ہے وہ غیب میں چلا گیا ہے لیکن شناخت کس بات پر قائم رہی غیب پر اس کا مطلب ہے کہ غیب ہی بنیاد دراصل ہے شہود اس غیب کا مشاہدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائناتی سسٹم کو غیب اور شہود پر متحرک رکھا ہوا ہے جب کائنات کی زندگی زیر بحث آتی ہے تو حیات و ممات اور ان کے وقفوں میں زندگی زیر بحث آتی ہے معصوم بچپن لڑک پن جوانی بڑھاپا یہ سب زندگی کی تقسیم ہے اور اس میں شہودی کیفیات اور زندگی کی تقسیم ہے چونکہ شہود بذات خود متغیر شے ہے اس لیے متغیر شے کو قائم رکھنے کے لیے بھی متغیر چیزیں درکار ہیں ان میں دن رات شامل ہیں کروڑوں سال سے دن رات باری باری بدل بدل کر آ رہے ہیں کبھی رات ہو جاتی ہے کبھی دن آ جاتا ہے لاکھوں سال سے آپ گندم کھا رہے ہیں جو موسم کے حساب سے کبھی غیب میں چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ موجود ہو جاتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جو حیات و مماد کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے حیات و مماد کو قائم رکھنے کے لیے محلوق کو ایک نظام کے تحت وسائل کا پابند اور محتاج رکھنا ضروری ہے جہاں ہم سب ہوا پانی اور کھانے پینے کے محتاج ہیں اور اگر پانی یا ہوا نہ ہو تو زمین مردہ ہو جائے گی محلوق ختم ہو جائے گی اصل حیثیت روح کی ہے روح کے بغیر مادی جسم کی کوئی حیثیت نہیں روح کے بغیر مادی جسم کی حیثیت لاش جیسی ہے جب تک روح مادی جسم کو سنبھالے رکھتی ہے آدمی زندہ رہتا ہے اور جب روح مادی جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے محلوقات میں رسول اللہ کو ہمر صفت پیدا فرمایا ہے یعنی حضرت یوسف کا حسن حضرت عیسیٰ کا دم یا روح جس سے وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اور حضرت موسیٰ کا موجزہ ید دے جس کے ذریعے وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے اور باہر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہوتا تھا جتنے بھی پیغمبران انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے آج کے دن دین کی تکمیل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا جب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی تعلیمات سے نوح انسانی کا شعور آشنا ہو گیا اور اس شعور میں اتنی سکت پیدا ہو گئی کہ وہ دین کی تکمیل کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبوس فرمایا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان کے اعلان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اللہ اور محلوق کے درمیان جو واسطہ جو میڈیم عالم اروا میں تھا وہ عالم شہود میں ظاہر ہو جائے میرے دوستو ہم اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں جو انسان اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے قلبی اور روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کی امت میں داخل ہونا ابتدائی عمل ہے اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مادی اور زبانی تعلق کے ساتھ رسول اللہ سے ہمارا روحانی تعلق بھی قائم ہو جائے اور اس کا طریقہ تفکر یا مراقبہ ہے جس آن یا جس گھڑی روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے رسول اللہ کے دربار میں حاضری ممکن ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ رسول اللہ کے منصور نظر ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر صلات و سلام عرض کر سکتے ہیں السلام و وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عثو حسنہ کے عملی پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ